ہاں اس کو پھر چاہیے کہ جامع دعا جو ہے وہ پڑھے اور جامع دعا کیا ہے طواف کرے صحیح کرے جو بھی کام کرے صرف درو شریف پڑھتا رہے انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی